معاذ بن ہشام نے قطادہ سے انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے اور انہوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی کہ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی جائیداد فروخت کریں آگے اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چالیس